حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ میں اور رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک برتن میں غسل کرتے تھے ہم دونوں اس سے چلو بھر بھر کر پانی لیتے تھے صحیح بخاری حدیث نمبر دو سو تہتر